اور شہر کے پرلے کناری سے ایک مرد دوڑتا آیا بولا اے میری قوم بھیجے ہو آہے کی پیروی کرو